الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والسلام على بات کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا دورانیہ کتنا تھا تو فجر کی نماز میں آپ تقریباً ساٹھ سے سو آیات پڑھتے تھے زور کی نماز کی پہلی دو رقطوں کا جو قیام ہوتا سورج سیدہ کی تلاوت کے برابر تھا بعد والی دو رقطوں کا قیام آدھی سورج سورجہ کے برابر اثر کی پہلی دو رقطوں کا قیام زہر کی آخری دو رقطوں یعنی آدھی سورج سوریدہ کے برابر اور اثر کی بعد والی دو رقطوں کا قیام وہ اس سے بھی آدھا تقریباً آٹھ حکایات پونا تھا تقریباً مغرب کی نماز میں آپ کے سارے مختصر یعنی سورہ بیا سے سورہ ناتھ کا گراوٹ کرتے اور عشاء میں عموماً سورہ بروج سے بینہ تک جو سورتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز میں سورہ حجورات سے سورہ بروج تک جو سورتے ہیں مفصل کہا جاتا ہے یہ پڑھتے یہ تھی آپ کی روٹین کبھی کبھار اس سے زیادہ لمبی کبھی کبھار اس سے کم مختصر رات آپ کر لیتے رضی اللہ تعالی اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خالہ ممونا رضی اللہ وہ تکیے کے لمبائی کے رخ سر رکھ کے دونوں سو گئے تکیے کے چوڑائی کے رخ میں نے سر رکھا اور سو گیا تینوں ایک ہی تکیے پہ سر رکھ کے ہم سو گئے رات کا آخری قہر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزہ لٹکا ہوا تھا وہاں کھڑے ہو کر آپ نے وضو کیا اور آپ نے نماز شروع کر دی میں نے دیکھا جس طرح نبی اللہ نے کیا تھا میں نے بھی ویسے کیا میں بھی اٹھا مشکیزے کے پاس گیا کھڑا ہو کر میں نے بھی وضو کیا اور آپ کے بائیں جانے کھڑا ہوا آپ نے میرا کان مروڑا پیچھے سے مجھے گھمایا دائیں کے کھڑا کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے سورت بکرا کی میں نے کہا سو آیات پڑھ کے آپ رکو کر لیں گے آپ پڑھتے گئے میں نے سوچا چلو دو سو ایتوں کے بعد آپ رکو کر لیں گے آپ پڑھتے گئے میں نے کہا چلو سورت بکرا ختم ہوتی ہے تو آپ رکو کرتے ہیں لیکن صورت بکرا ختم ہوئی اس کے بعد آپ نے صورت نسا پڑی صورت نساء ختم ہوئی اس کے بعد آپ نے صورت آل عمران پڑھی پھر آپ نے رکو کیا تین بڑی بڑی صورتیں قرآن مجید یہ تقریباً کوئی پانچ چھ سپارے بن جاتے ہیں چھ سپاروں سے بھی گائے خیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل تھا تحجد کی نماز اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تو یہ ایک رکت کا قیام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے اس کے بعد جاتے مسجد قبا میں ادھر لوگوں کو کرواتے امامت ایک رات معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ایک رکت میں پوری صورت بکرا پڑ گئی انہوں نے دل میں سوچا میری نماز نقلی ہے نقلی نماز میں اتنا مرضی لمبا قیام ہو جائے لیکن پیچھے والے سارے مختلف کی فرضی نماز کی خیر ان میں سے ایک بندہ اس نے دیکھا کہ یہ امام پاک تو رکو ہی نہیں کرنے والے اس نے نماز چھوڑی تھکا ہوا تھا بیچارہ سب سے پیچھے نکلا اس نے اپنی چار رقطیں پڑی اور گھر چلا گیا اگلے دن جب آیا تو لوگوں نے کہا وہ تو تو منافق ہو گیا کیوں بھائی نماز چھوڑ کے بھاگ گیا تھا تو منافق ہو گیا اب اس کو اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی صحابی سے آ کر اپنے ایمان کا بڑا خیال رکھتے وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں نے ایسے ایسے کیا ہے تو کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا یعنی محاذ کی شکایت لگانے نہیں آئے کہ اس نے لمبی پڑھائی ہے اچھا آپ نے پوچھا تو نے یہ کام کیوں کیا کہتا ہے من اجلی فلان کا نام بھی نہیں لیا آخر امام صاحب ہیں اتنا ادب احترام ہے امام صاحب کا نام نہیں لیا کہتے وہ فلاں بندہ جو آپ نے ہمارے اوپر مقرر کیا ہوا ہے بڑی لمبی پڑھاتا ہے اس کی لمبی پڑھانے کی وجہ سے میں نے ایسا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہ انہیں ماجرہ بتایا گیا کہ کس طرح ہوا تو آپ نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا کہ معاذ کا تو لوگوں کو فکرے میں ڈالنا چاہتا ہے جب تو اکیلا پڑھا کر جتنی مرضی لمبی کر لیا کر لیکن جب تو لوگوں کو نماز اقرا بسم تو کس وضحاها اس اذا ربتی هل وقت حجیف الغاشیا اس طرح کی صورتیں پڑھا کر اچھا آج کل یہ جو حدیث ہے نا کیا تو لوگوں کو فکری میں ڈالنا چاہتا ہے امام صاحب اگر نماز میں پندرہ منٹ بیس منٹ لگا دینا تو طوفان آ جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا نے جبر رضی اللہ تعالی نے کیا کیا تھا پوری صورت بکرا دی تھی اور ادھر امام صاحب نے تو کبھی آدھا پارا بھی ایک درخت میں نہیں پڑھا اور لوگ وہ حدیث اس کے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اصل اصول یہ ہے کہ جتنی لمبی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس سے زیادہ لمبی نماز پڑھانا فتنہ ہے اور جتنی مختصر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس سے زیادہ مختصر نماز پڑھانا یہ بھی فکر ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فردی نماز کی امامت اتنی لمبی کروائی کہ اتنی نبی علیہ اللہ والسلام نے نہیں کروائی سکتی یہ نماز بھی کی تھی فجر میں تو ویسے ہی لمبی کی رات ہوتی ہے ایک موقوف روایت ہے حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں فجر کی نماز میں پوری صورت بکرا پڑھا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المومنین تھوڑی دیر اور لگاتے تو سورج ہی نکل آتا ظاہری بات ہے سورت بکرا پڑھتے ہوئے ٹائم لگتا ہے اور فجر کی نماز کا دورانیہ تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا سارا وقفہ ہوتا ہے عموماً کبھی تھوڑا سا زیادہ کبھی تھوڑا سا کم ڈیڑھ گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں ان لم تجدنا غافلی اگر سورج چڑھ بھی جاتا تو ہم غفلت میں نہیں تھے اللہ کی عبادت میں انہوں نے وہ آگے الزامی تھا ان کو جواب دیا یعنی فجر کی نماز میں اتنی گنجائش ہے کہ لمبی کی رات کر لی جائے کیونکہ عام طور پر سو ایسے تو نبی اسلام پڑھتے ہی ہیں پہلے کبھی کبھار اس سے زیادہ لمبی کر لیتے تھے آج کل وہ فجر کی نماز میں جمعے والے دن پہلی رقط میں سورج سیدا دوسری میں سورج گھر دونوں ملا کے ساٹھ ایسے بنتی ہے لوگوں نے وہ بھی ادھوری کر دی ہے سورج سیدا بھی درمیان سے تھوڑی سی پڑھ لیتے ہیں باقی چھٹی اور سورج گھار وہ بھی پوری کوئی نہیں اور اگر کوئی مسکین امام صاحب وہ پوری پڑھ دیں پہلی رقط میں سورج سیدا پوری اور دوسری میں سورج گھار پوری ان کی شامت آ جاتی ہے حالانکہ نبی الخلاۃ السلام کے بارے میں الفاظ کانا و الادادی کا ہر جمعے یہی دو صورتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز اور اچھی خاصی لمبی تین صفحے کی ہے صورت حلدہ اور تقریباً دو سے زائد صفحات کی صورت دہر ہے یہ ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق کے معلوم